وسلم کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو تو اس بستی میں رہی ہو کرنے رہی ہو کسی سے عہد و پیما کرنے رہی ہو تو اس بستی میں رہی ہو پڑھ رہی ہو عرض کہتا ہوں کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر یہ سخار بہت پڑتا ہے افتخار نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہیو وہاں اکثر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہے کیا کہنے بھائی یہ آپ ہی کہتے ہیں جوہن بھائی سوال ہے سوال کسی سے عہد و پیما کرنا رہیو ہو تو اس بستی میں رہیو ہو پڑھنا رہی ہو سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج ہم کراچی میں خاص صورت حال سے طرح رہتی ہوں ہمارا مزہ آتا ہے سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج ہے روز واقعہ باہر میں رہی کیا کہہ رہے ہیں سویرے واقعہ گھر آ جائیو آج ہے روز واقعہ باہر میں رہی ہو کیا کہہ رہے ہیں نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہیو وہاں